السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اکیسویں سپارے سے ایک کہانی اکیسویں سپارے میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے صورت روم اور روم نام ہے ایک ملک کا ایک بہت بڑا ملک تھا اتنا بڑا کہ آج کل کے کوئی تیس پینتیس ملک اس میں شامل ہو جائیں بہت بڑا بہت ہی طاقتور سپر پاور ملک تھا روم اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور ملک تھا جو کہ ایک اور بڑی سپر پاور تھا اور اس کا نام تھا فارس فارس کو آج کل کہتے ہیں ایران اور روم روم کی جگہ ہمارے پاس ہے ترکی ہے شام ہے اردن ہے عراق ہے فلسطین ہے یہ سارے ممالک روم میں شامل ہوا کرتے تھے اب چونکہ فارس اور روم ساتھ ساتھ تھے تو اور دونوں ہی سپر پاورز تھے تو ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی روم کے نام پہ ایک صورت بھی رکھی ہے بھلا اس صورت کا نام روم کیوں ہے سنتے ہیں اب جب روم اور ایران میں اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں تو کبھی فارس جیت جاتا تھا اور کبھی رومی جیت جاتے تھے ایرانی لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے مشرق تھے وہ کہتے تھے آگ ہی ہمارا خدا ہے جب کہ رومی اہل کتاب تھے اور اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانا کرتے تھے اور جب ان کی لڑائیاں چل رہی تھیں تو یہ وہی زمانہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ان کو بھیجا اور وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے اب مکہ میں جو مشرقین تھے وہ اپنے آپ کو فارس یعنی کہ ایرانیوں کا دوست کہتے تھے مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور فارسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں جب کہ مسلمان عیسائیوں کو اپنا دوست کہتے تھے یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ان کے پاس اور ہم بھی پیارے نبی کو بھی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اس لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تو جب لڑائی میں رومی جیت جاتے تو مسلمان خوش ہوتے اور جب فارسی جیت جاتے یعنی کہ ایرانی جیت جاتے تو مشرقین خوش ہوتے اب ہوا یہ کہ ایران کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا خسرو پرویز اس کی بہت ہی زبردست لڑائی ہو گئی روم کے بادشاہ سے جس کا نام تھا فوکاس فوکاس کے ساتھ اس نے بہت لڑائیاں کیں اور پھر آخر کار مصر سے فوکاس کو مدد ملی اور وہاں پہ ایک اور نئے بادشاہ کو بھیجا گیا جس کا نام تھا قیصر اب قیصر جب آیا تو ادھر سے ایران کا بادشاہ حملے کیے چلا جا رہا تھا حملے کیے چلا جا رہا تھا اور اس کے یہ وہی والا سال تھا جب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تھا اور جب عیسائی روم پر حکومت کرتے تھے تو وہ بھی لوگوں پر بڑا ظلم کرتے تھے جو لوگ عیسائی نہیں ہوتے تھے یہودی ہوتے تھے یا کسی اور مذہب کے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے اب وہ سارے لوگ جو عیسائیوں کو پسند نہیں کرتے تھے وہ سارے چلے گئے ایران کے بادشاہ کی فوج میں اور ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی فوج بڑی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی یہاں تک کہ بہت بڑی ہو گئی اور پھر انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا روم کے علاقوں پر پہلے انہوں نے فتح کیا ایک شہر جس کا نام تھا انتاکیہ اس کے بعد وہ آئے ایک اور شہر فتح کرنے جس کا نام تھا دمشق اور دمشق کے بعد وہ پہنچے بیت المقدس یعنی کہ جہاں پہ ہے مسجد اقسا مسجد اقسا میں ایرانیوں نے اتنا خون خرابہ کیا ڈھیروں لاکھ ایک لاکھ عیسائیوں کو وہاں پہ جا کے مار دیا اور پھر ایک سال کے اندر اندر ایرانی فوجوں نے اردن فلسطین بھی فتح کر لیا اور آگے چلتے چلتے وہ پہنچ گئے مصر تک جب ایرانیوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی اور عیسائی ہار رہے تھے تو اس زمانے میں مکہ میں مسلمان بھی موجود تھے اور جب بھی کوئی خبر آتی کہ عیسائی ہار گئے ہیں اور ایرانی یہ والی جنگ بھی جیت گئے ہیں تو مکہ کے کفار بڑے ہی خوش ہوتے کیونکہ وہ تو ایرانیوں کو اپنا دوست کہا کرتے تھے وہ مسلمانوں کو کہتے دیکھا تمہارے نبی بھی غلط بات کر رہے ہیں اور جن لوگوں جن نبی کو تم مانتے ہو تم عیسیٰ کا نام لیتے ہو ان کے لوگ بھی ہار رہے ہیں ہم لوگ جیتیں گے ہم لوگ بھی اور ایرانی لوگ بھی اور تم لوگ جو کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے تم لوگ ہمیشہ ہارو گے کفار قریش کی یہ باتیں سن سن کر مسلمان بہت اداس ہوتے تھے انہیں دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی صورت الروم جس کی پہلی آیت ہے لام میم غلبت روم یعنی کہ رومی ہار گئے اور مگر اس کے چند سال بعد ہی وہ جیت جائیں گے اور سب کے اوپر ان کا غلبہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی جیتیں گے کفار قریش نے جب یہ والی آیات سنی تو انہوں نے مسلمانوں کا بہت مذاق اڑایا اور کہا کہ رومی تو ہار ہی رہے ہیں اور تم لوگ اتنے تھوڑے سے تم لوگ تو رہ بھی نہیں سکو گے ختم ہو جاؤ گے اور باتیں کر رہے ہو فتح کی اور اسی طرح رومی ان کی تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ چند سال بعد وہ بڑی شان و شوکت سے رہیں گے ایک آدمی تھا ایک کافر اس کا نام تھا ابئی بن خلف اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اگر تین سال کے اندر رومی غالب آ گئے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے تو دس اونٹ میں دوں گا ورنہ دس اونٹ تمہیں دینے ہوں گے اچھے ساتھیوں شرط لگانا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ بات بری نہیں تھی اس وقت اس چیز کی اجازت تھی حضرت اب بکر صدیق نے یہ بات آ کر بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے بدع سنین چند سالوں بعد اور بدع سنین کا عربی میں مطلب ہوتا ہے دس سے کم تو تم ابئی بن خلف سے جا کے کہو کہ ہم دس سال کی بات کرتے ہیں اگر دس سال کے اندر رومی جیت گئے تو ہم تمہیں دس اونٹ دیں گے بلکہ دس بھی نہیں سو اونٹ دیں گے اور اگر رومی نہ جیت سکے تو ہم تمہیں دیں گے سو اونٹ اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف اور اسی عرصے میں ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا خاموشی سے اپنی فوج لے کر ایران میں داخل ہو گیا اور پہنچ گیا ان کے دارالحکومت تک وہاں پہ اس نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ ایرانی اس کو سہ ہی نہیں سکے اور ہارتے چلے گئے یعنی کہ اس پیشن گوئی کو ابھی آٹھ سال ہی ہوئے تھے اور دوبارہ سے رومی جیت گئے اور اس کے ساتھ ہی اس وقت ہوئی مسلمانوں کی جنگ بدر کفار کے ساتھ جو کہ مسلمانوں نے جیت لی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو باتیں کہی تھیں صورت الروم میں آٹھ سال پہلے کہ رومی بھی جیتیں گے اور مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوگی یہ دونوں باتیں پوری ہو گئیں آٹھ سال کے اندر اندر اب جب رومی بھی جیتے جا رہے تھے اور مسلمانوں کو بھی فتح حاصل ہو گئی تھی جنگ بدر میں جنگ احزاب میں صلح حدیبیہ میں تو وہی ابئی بن خلف جس کے ساتھ حضرت بکر نے شرط لگائی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سو اونٹ لے کر وہ یہ بات جان گیا تھا کہ قرآن نے جو بات بتائی تھی وہ بالکل سچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ جو اونٹ وہ لے کر آیا ہے انہیں صدقہ کر دیا جائے کیونکہ یہ شرط اس وقت لگائی گئی تھی جب اسلام میں اس کی اجازت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرام نہیں قرار دیا تھا مگر اب جب اس کو حرام قرار دیا جا چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے مال لے کر استعمال کرنے کی بجائے اسے صدقہ کر دیا جائے یہ تھی آج کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کل آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ